اسلام نہیں جو اسلام ہے وہ کفر نہیں کفر اور اسلام ندی کے دو پارٹ ہیں جو آپس میں کبھی نہیں مل سکتے اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا گیا زر ہم یا الامل فسوف تمتڑ آپ ان کو چھوڑ دیں یہ خوب کھائیں یا کلو خوب کھائیں وہ دنیا کے اندر خوب مزے اڑائیں ایش پرستی کی زندگی گزاریں وملو اور خوب خوب طویل منصوبے بنائے عالمون ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کتنی خطرناک وارننگ ہے یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ کھانا مزے اڑانا اور طول طویل منصوبے بنانا یہ زندگی کا مسئلہ نہیں ہے حقیقی مسئلہ یہ ہے انسانی زندگی کا کہ انسان آخرت کی فکر کرے دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھے وہ یہ سمجھے کہ دنیا کھیتی ہے اس کا پھل ہمیں آخرت میں کاٹنا ہے پھل ہمیں وہاں ملنے والا ہے مسند بزار کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں بدبختی کی نشانی ہیں کسی آدمی میں دیکھو کہ یہ تین باتیں اس کے اندر موجود ہیں تو سمجھو وہ انتہائی بدبخت ہے پہلی چیز ہے سخت دلی یعنی انسان کا دل بہت سخت ہو جائے اور آدمی کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے آنسو نکلنے کے لیے انسان کے دل کا نرم ہونا ضروری ہے تو دیکھو کہ کسی آدمی کا دل سخت ہو گیا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے ہیں یہ اس کے بدبخت ہونے کی علامت ہے دوسری علامت طول طویل منصوبے بنانا حیات ہے بڑی مختصر اور منصوبے بنا رہا ہے سینکڑوں سال کے اس کو طولے عمل کہتے ہیں دیکھو کہ کوئی شخص طولے عمل میں گرفتار ہے لمبی لمبی آرزویں کرتا ہے مستقبل کے لمبے لمبے پلانس بناتا ہے بدبخت ہے وہ اور تیسری چیز شیر الگ دنیا دنیا کا حریص ہو جانا سادی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہتا ہے رودے تنگ بیک نانے تہ ہی پور گردد رو تنگ بیک نانے تہ ہی پور گردد نعمت روئے زمین پور نکند دی دہ تنگ کہ خالی اتڑی صرف ایک روٹی سے بھر جاتی ہے لیکن ہریش کی آنکھ کو پوری دنیا کی دولت مل کر کے بھی نہیں بھر سکتی اس ہرس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہاں نیکیوں میں ہرس یہ محمود ہے پسندیدہ ہے لیکن دنیا میں ہرس یہ مضموم ہے اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے اس کے بعد قرآن حکیم کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے و قرآن کے تعلق سے تین باتیں فرمائی گئی ایک تو یہ نازل ہوا ہے دیکھو عربی میں دو لفظ آتے ہیں ایک انزال اور ایک تنزیل انزال کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کہیں سے یک بارگی دوسری جگہ اتار دی جائے اور تنزیل کا مطلب ہوتا ہے تقتیر تھوڑے تھوڑے فاصلے سے کسی چیز کو اس کے مقام پر پہنچانا یہاں لفظ تنزیل استعمال ہوا ہے ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے وقفے وقفے وقفے سے مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن میں تین طریقے کے تنزلات ہوئے ہیں جس کو تنزلات ثلاثہ کہتے ہیں تنزلات ثلاثہ تین طرح نزول ہوا اس کا ایک تو اللہ سے لوہے محفوظ تک آیا ایک تنزل ہے اللہ سے لوہے محفوظ تک یعنی قرآن مجید فی لوہ محفوظ قرآن مجید لوہے محفوظ میں یہ ہے اللہ کا کلام تو یہ اللہ سے لوہ محفوظ تک آیا یہ پہلا تنزل ہے اور پھر لوہ محفوظ سے سمائے دنیا کے ایک مقام بیت العزت پر یکبارگی اتار دیا گیا یہ دوسرا تنزل ہے اور پھر وہیں سے تیئیس سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حسب ضرورت قرآن جو نازل ہوا ہے یہ تیسرا تنزل ہے یہاں قرآن حکیم کو ذکر کہا گیا ہے قرآن نہیں یہاں مذکور ہے بلکہ قرآن کی ایک صفت ذکر یہاں لائی گئی ہے انہن ذکر کیوں بتانا یہ مقصود ہے کہ قرآن از اول تا آخر یقین دہانی ہے یاد دلانے والی چیز ہے اب ذرا غور فرمائیے کہ کسی کو کوئی بات یاد دلائی جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے وہ بات اسے بتلا دی گئی تھی بھول گیا وہ بعد میں اسے یاد دلا دیا گیا یہ ہے ذکر یاد دلا دینا گویا اللہ تبارک و تعالی نے انسان سے عہد الست میں کچھ عہود اور موافق لیے تھے کچھ عہد و پیمان لیے تھے کچھ وعدے لیے تھے انسان دنیا میں آ کر کے ان عہود اور مواصل کو بھول گیا ان وعدوں کو بھول گیا جو اس نے اللہ سے کیے تھے قرآن آیا تاکہ یاد دلا دے کہ تم نے اپنے رب سے وعدے کیا کیا کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرو اسی وجہ سے اللہ تعالی نے قرآن کی صفت ذکر کو یہاں بیان فرمایا ہے اور اپنی اس کتاب کے بارے میں ایک بات فرمائی وہ ان لہو لہا اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ایک تو ان تاکید کے لیے آتا ہے بے شک شیولی بے شک اور اس کے بعد انی نہیں کہا ان کہا دیکھ شاہانہ انداز ہوتا ہے بولنے کا بادشاہوں کے ہم یہ کہتے ہیں لفظ ان لایا گیا یعنی لانے کے بعد جو آگے بات ذکر کی جاتی ہے وہ بہت ہی محتم بشان ہوتی ہے وہاں پر انا آتا ہے اس کا مطلب قرآن کی حفاظت ایک محتم بشان شے ہے ہم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے کیا مجال کی باطل اس کے آگے سے آ سکے کیا مجال کی باطل اس کے پیچھے سے آ سکے کیا مجال کی باطل اس کے دائیں سے آ سکے کیا مجال کی باطل اس کے بائیں سے آ سکے لا الباطل من من ولا خلتی باطل نہ تو اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے تنزیل من حکیم حمید بہت ہی حکیم اور بہت ہی تعریف والے کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا ہے اس حفاظت کی جو ذمہ داری اللہ نے لی ہے اس کی تکمیل بڑے عجیب و غریب طریقے سے فرمائی ایک تو جب قرآن اترتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بائی ہارٹ کر لیتے تھے جلدی جلدی آپ یاد کرنے لگتے تھے آپ کو ٹوکا بھی گیا لا اِن علیہ جما قرآن جب قرآن اترتا ہے تو آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی چلانے لگتے ہیں تاکہ اس کو جلدی سے بائی ہارٹ کر لیں تو آپ ایسا نہ کریں الئی نہ ہو ہمارے اوپر اس کا جمع کرنا یہاں دیکھو جمع مطلق ہے جمع القرطاس اور جمع گویا کہ اللہ تعالی نے دو طریقے کے جمع کا وعدہ فرمایا ایک تو میں آپ کے سینے میں جمع کر دوں گا نکلے گا نہیں دوسرا وعدہ میرا یہ ہے کہ کرتاس میں کاراتیس میں کتاب میں جمع کر دوں گا اس لیے کہ اگر کوئی کتاب سینا بسینہ چلتی رہے لکھی نہ جائے ضائع ہو جاتی ہے جیسا کہ تورات انجیل اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کتابی شکل دی تھی لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی محرف ہو گئی اس کے علاوہ اور بہت ساری کتابیں جن کے من مل ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے محرف ہو گئی جیسے وید وغیرہ کہ وہ ہزاروں سال تک سینہ بسینہ چلتے رہے کتابی شکل میں نہیں آئے ضائع ہو گئے تو جیسے قرآن اترتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائی ہارٹ بھی کر لیتے صحاب کرام اس کو بائی ہارٹ کرتے وہ زبانی یاد کر لیتے اور فوراً کسی کاتب وہی کو بلایا جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت تقریباً بیالیس کاتبین وہی تھے فورٹی ٹو کاتبین وہی ان میں سے کسی کو بلا لیا جاتا اور فوراً لکھ لیا جاتا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھانے کے بعد سنتے تھے پڑھو کیا لکھا تم نے پھر کریکشن فرماتے تھے کوئی کتاب لکھ لی جائے کوئی کتاب یاد کر لی جائے لیکن اس کتاب کو پڑھا نہ جائے تب بھی ضائع ہو جاتی ہے اللہ تعالی نے اس کا بھی وعدہ فرمایا آج دنیا میں سب سے زیادہ یہی کتاب پڑھی جاتی ہے فیضا قرآن فتح میں قرآن اس کے پڑھانے کی بھی ذمہ داری ہم لیتے ہیں آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ یہی کتاب پڑھی جاتی ہے اچھا کتاب لکھ لی جائے یاد کر لی جائے پڑھی جائے لیکن سمجھا نہ جائے تب بھی کتاب ضائع ہو جاتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اشاعت فرمایا اس کی وضاحت کی بھی ذمہ داری ہمارے اوپر ثم ان علینا بیانہ اس کی وضاحت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ وعدہ اس طرح پورا فرمایا کہ اس کتاب عزیز کی اتنی تفاصر دنیا میں ہوئی ہے کہ کسی کتاب کی اتنی تفاصر نہیں ہوئی اس کتاب کی حفاظت کا ایک اور انداز ہر گلی میں آپ دیکھ لیجئے دس دس سال کے لڑکے حافظ قرآن ہیں کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا مامون رشید کے زمانے میں اس کے دربار میں علمی مذاکرے ہوا کرتے تھے ایک طرف یہ بہت بڑا عالم تھا اور بہت جبروت بادشاہ گزرا ہے جانتے ہیں اس کے جبروت کا عالم کیا تھا یہ ہارون رشید کا بیٹا ہے مامون الرشید اعظم قسطن قسطنطنیہ کو روم کے بادشاہ کو جب خط لکھتا تھا تو جانتے ہیں کس طرح خطاب کرتا تھا او ڈاگ آف روما یا کلبر روم اے روم کے کتے اس کے جبروت کا اور ستوت کا یہ عالم تھا کہاں چلی گئی وہ عظمت رفتہ اللہ اپنے اس کلام کے توفیل میں مسلمانوں کو ان کی قداست رفتہ واپس کر دے ان کی عظمت رفتہ واپس کر دے قسطن قسطنطنیہ کو روم کا کتا کہہ کر خطاب کرتا تھا تھوڑا باجبود بادشاہ گزرا ہے ایک طرف بہت بڑا عالم ہے بہترین سائنٹسٹ ہے اپنے زمانے میں اس نے رسد گاہیں بنوائی تھی جہاں سے تاروں کی حرکتوں کو دیکھا جاتا تھا عالم تھا سائنسداں تھا مطالعے کا بے حد شوقین تھا اور باجبرود بادشاہ تھا اس کے دربار میں علم مذاکرے ہوا کرتے تھے ایک مرتبہ ایک بڑا ہی زی علم فصیح و بلیغ یہودی اس کے دربار میں آیا بادشاہ اس کے کلا میں بلاغت نظام سے بڑا متاثر ہوا اور کہا کہ تم اتنے ظلم ہو اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین کو اچھا سمجھتا ہوں میں اسلام قبول نہیں کرتا چلا گیا کچھ دنوں بعد واپس آیا تو اسلام کی دولت سے بہرور ہو کر مامون رشید اعظم کو بڑی حیرت ہوئی بولا کہ یہاں ہم نے کہا تھا کہ تو اسلام لیا تو نے صاف انکار کر دیا تھا یہ اب تو مسلمان ہو کر کے آئے کی کیا وجہ ہے کہا کہ اس کی ایک وجہ ہے میں خطاط ہوں کتابیں لکھ لکھ کر کے پہلے پریس وغیرہ نہیں تھے کتابیں لکھ لکھ کر کے میں بیچا کرتا ہوں فروخت کرتا ہوں ایک دفعہ میں نے ایسا کیا کہ تورات کے تین نسخے لکھ کر کے یہودیوں کے معبد میں دے آیا تین چار مہینے تک کوئی شکایت نہیں آئی پڑھتے رہے اور جب بھی ملتے بڑی تعریف کرتے بہت خوش ہوتے تین انجیلیں میں نے اپنی ہاتھوں سے لکھی اور گرجا گھر میں پادری کو دے کر کے آ گیا وہاں سے بھی کوئی شکایت نہیں آئی اور میں نے جگہ جگہ تورات میں بھی تحریفیں کر دی تھی اور انجیل میں بھی تحریفیں کر دی تھی پھر میں نے تین نسخے قرآن کے لکھے اور جگہ جگہ میں نے تحریفیں کر دی دوسرے ہی دن شکایت آ گئی کہ بھائی ایسا ہے کہ تم نے یہ لفظ یہاں لکھنا چاہیے تھا یہاں لکھ دیا ہے جن جن مقامات پر میں نے تحریف کر دی تھی لوگوں نے آ کر کے کہا کہ یہاں کریکشن کر لیجئے یہاں آپ نے غلط لکھا ہے فوراً مجھے علم ہو گیا کہ تورات محرف ہو چکی ہے انجیل محرف ہو چکی ہے دنیا کی تمام کتابیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ منزل من اللہ ہے سب تحریف ہو چکی ہے لیکن قرآن سچ مچ بالکل اس میں رتی برابر نہ کمی ہوئی ہے نہ بیشی اسی وجہ سے تمام انبیاء کرام کو عملی موجودے دیے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کم بے اللہ مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا تھا مٹی کی چڑیا بناتے تھے پھونک مارتے تھے اڑ کر کے چلی جاتی تھی آدمی کیا کھا کر آیا ہے بتا دیتے تھے وہ حکم بھی ماتا کلو نہ ماتا دخیر گھر میں کیا رکھ کر کے آئے ہو کھا کر کے کیا آئے ہو بتا دیتے تھے مادر زاد اندھے کو اچھا کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے کوڑھی کو اچھا کر دیتے تھے موسا علیہ السلام کا آسا ایسا تھا کہ پانی پر مارا انہوں نے تو دریا نے راستہ دے دیا پتھر پر مارتے تھے تو بارہ بارہ چشمے نکل پڑتے تھے جادوگر کو مقابلے میں اس لاٹھی کو ڈال دیا تو جادوگروں کے تمام کرتبوں کو نکل گیا تو آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب کو عملی موجودے دیے گئے لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی موجودے تو بہت سارے دیے گئے لیکن سب سے بڑا جو موجودہ تھا میریکل آف دا میریکلس موجزوں کا موجودہ میریکل آف دا موجزوں کا موجزہ یعنی علمی موجزہ قرآن حکیم دے دیا گیا آج تک اس کتاب کی نظیر نہیں پیش کی جا سکی اور اس کی حفاظت کا سب سے واضح ثبوت یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن حکیم کی جو سات نقلیں کروا کے مختلف مراکز اسلامیہ میں بھیجی گئی تھی ان میں سے دو نسخے ایک سمرقند میں ہے اور دوسرے ترکی کے دارالسلطنت استنبول کے توپ کپ میوزیم کے اندر رکھی ہوئی ہے اگر اس نسخے کو نکال کر کے آج کے قرآن سے ٹیلی کیا جائے تو ایک لفظ کا آپ نہ تو اضافہ پائیں گے نہ ایک لفظ کی کمی آپ پائیں گے یہ قرآن حکیم کے محفوظ ہونے کی انتہائی واضح اور بین دلیل ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اس طریقے سے ظاہر فرمائی آگے ارشاد فرمایا گیا وارسل ریاح لواق ہم ہواؤں کو بھیجتے ہیں تو وہ بادلوں کو فرٹیلائز کرتی ویکسینیٹ کرتی یعنی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ بارش کیسے ہوتی ہے بادلوں سے بارش ہوتی ہے لیکن یہ بادل بنتے کیسے سورج کی روشنی جب سمندر کے اوپر پڑتی ہے تو سمندر سے آبی بخارات اوپر اٹھتے ہیں اور یہ آبی بخارات کاسمک ڈسٹ کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں کاسمک ڈسٹ آج تک یہ پتا نہیں لگا سکتے یہ کہ کائناتی دھول ہے کیا کاسمک ڈسٹ مینس کائناتی دھول اس کائناتی دھول کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ایک مکاب سینٹی میٹر کے اندر تقریباً ایک ارب پانی کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں سب سے پہلے یہ مرکز میں جمع ہوتے ہیں جس کو مرکز کی تقسیف کہتے ہیں نیوکلیائی یہ تکسیفی مرکز میں پہلے جمع ہوتے ہیں اور اس کے بعد دھیرے دھیرے قطرات بڑے ہوتے ہیں اور جب زمین کی طرف آتے ہیں تو دھیرے دھیرے بڑے ہوتے جاتے ہیں اچھا اتنی بلندی سے اگر پانی کا ایک قطرہ گرے آدمی کے بدن پر لگ جائے تو اس پار سے اس پار نکل جائے گا آدمی مر جائے گا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھیے کہ ہواؤں کے ایسے جال بچھا رکھے ہیں کہ وہاں سے قطرہ چلتا ہے تو ہواؤں سے رگڑ کھاتا کھاتا کھاتا کھاتا نیچے تک پہنچتے پہنچتے اس کی رفتار بالکل کم ہو جاتی ہے اور بڑے حلیم انداز میں زمین پر گرتا ہے اللہ اکبر اس مقصدیت کی طرف نظر کیجئے تو حیرت ہوتی ہے کہ سچ مچ یہ پوری کائنات بڑے تنظیم بڑے تنسیق اور بڑے انتظام کے ساتھ چل رہی ہے اور اس کائنات کے پیچھے کوئی مدبر ہے جو بڑی تدبیر اور بڑے انتظام انسرام کے ساتھ اس کائنات کو چلا رہا ہے ویکسینیٹ ٹو فرٹیلائز فرٹیلائزیشن کے بعد کلاؤڈ بنتے ہیں اور پھر ہواؤں کا ایک کم اور ہوتا ہے اللہ تبارک و تالا جہاں حکم دیتا ہے یہ ہوائیں بادلوں کو وہیں لے جاتی ہیں اور پانی وہیں برستا ہے یہ تو ہوا بارش کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کا بیان اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا کہ ہم نے انسان کو ہمیں مسنون سے پیدا کیا ہے صلصال من انسان مسنون ہم نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے جو ہمیں مسنون سے ہوتی ہے یہاں ایک نقطہ بتا دوں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ذکر فرمایا ہے تبارک الک وهو کلی شی ان قدیر اللہ خلق الم الحات احسن وہی ذات ہے جس نے موت کو اور حیات کو پیدا کیا سوال یہ ہے پہلے موت ہے بعد میں حیات ہے ہونا کیا چاہیے تھا حیات پہلے موت بعد میں لیکن ترتیب برعکس ہے پہلے موت کا ذکر ہے بعد میں حیات ہے اللہ خلق الموت والحیات بتانے بتانا یہ مقصد ہے کہ اگر زندگی کو سمجھنا ہے تو موت سے سمجھو زندگی کو موت سے سمجھو موت سے زندگی سمجھ میں آتی ہے کیسے ایک آدمی مر گیا تو پہلے جو چیز آخر میں آئی تھی سب سے پہلے نکلی سب سے آخر میں کون سی چیز آئی تھی روح اس کی دلیل اٹھارہویں پارے میں موجود ہے سم خلقن نتبتا القتن فخلقن القت مزغتن فخلقن مزغت ایزامن فخلقن العظام لحما سم انشا نہ خلقن آخر انسان پورا بن جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کو ایک نئی تخلیق دیتے ہیں کیا مطلب انسان جب پورا بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر روح پھونکتا ہے یعنی جسم کے بن جانے کے بعد روح آتی ہے انسان کے بن جانے کے بعد تو جو چیز سب سے آخر میں آئی تھی مرتے وقت سب سے پہلے نکل جاتی ہے آخر میں آئی تھی جو نکل گئی کہتے اب یہ آدمی مر گیا اس کے بعد غور کیجئے اس کے اوپر مردے کے اوپر تو دوسرا مرحلہ کیا اس کے اوپر آتا ہے پورا بدن ٹائٹ ہو جاتا ہے اکڑ جاتا ہے یہ اکڑنا کیا ہے سلسال ہے اکڑنا سلسال ہے کھنکھناتی مٹی مٹی سخت ہو گئی مردے کا بدن اکڑ جاتا ہے یہاں تک کہ اگر آنکھیں نہ بند کرو تو بعد میں آنکھیں بند نہیں کر سکتے ہاتھ اگر اس کا سیدھا نہ کرتے تو ہاتھ جہاں رکھا ہے آپ اسے موڑ نہیں سکتے اکڑ جاتا ہے اس کے بعد اس کے بعد تیسرا مرحلہ کیا ہے دھیرے دھیرے گلنے لگتا ہے سڑنے لگتا ہے یہ ہے ہمیں مسنون آلٹرنٹ کلنگ ہمیں مسنون اور کچھ دنوں تک ایسے ہی اس کو سڑنے دیا جائے تو پانی ہو جاتا ہے نطفہ اور اس کے بعد ایسے ہی رہنے دیا جائے تو مٹی ہو جاتا ہے اللہ اکبر تو راب اس کے بعد تین تین کے بعد ہمیں مسنون ہمیں مسنون کے بعد سول سول یہ ترتیب ہے اب اس ترتیب کو اگر سمجھنا ہے تو موت سے سمجھو کہ انسان بنا کیسے ہے پہلے روح نکلی اس کے بعد انسان اکڑ گیا یہ سلسل پھر گل گیا یہ ہمیں مصنون اس کے بعد پانی ہو گیا یہ تین کیچڑ اور اس کے بعد سوکھ کر کے مٹی ہو گیا یہ توراب توراب تین مصنون سن سال یہ ترتیب ہے اس ترتیب کو سمجھنا تو موت سے سمجھو یہاں ہم مسنون کا بطور خاص ذکر ہے مسنون ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے بدبودار گارے سے بنایا اب بتاؤ انسان کی تخلیق جب بدبودار گارے سے ہوئے گندے تجھے غرور زیبا دیتا ہے تجھے تکبر زیبا دیتا ہے تجھے اعجاب زیبا دیتا ہے اتراہٹ تجھے زیبا دیتی ہے اکڑ تجھے زیبا دیتی ہے تیرا ماد تخلیق ہی سڑا ہوا ہے اے سڑے ہوئے وجود تجھے فخر زیبا نہیں سڑے ہوئے وجود تجھے تکبر زیبا نہیں سڑے ہوئے وجود تجھے اطراحت زیبا نہیں اس لیے کہ ہم نے تجھے ہمیں مصنون سڑے ہوئے دائرے سے بنایا ہے اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے فق الاجین جب میں نے انسان کو پورا بنا لیا تصویہ کر لیا اس کا تو میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا کہ میں نے اپنی روح پھونک دی تو یہ حلول و اتحاد کی دلیل ہو گئی کہ انسان اللہ کا اوتار بن گیا اس لیے کہ اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے نا تو اللہ کی روح جب چلی گئی تو کائنات کی ہرش خدا ہے وحدت الوجود کے قائلین یہ تو کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے خدا ہے اس لیے کہ اللہ نے فرمایا میں نے اپنی روح اس میں پھونک پر میں نے پھونک دی فی ہے اس کے اندر یعنی آدمی میں روح ہی اپنی روح جب اللہ کی روح اس کے اندر آ گئی تب تو ہر شے اللہ ہو گئی یہ دلیل ہے وحدت الوجود کے قائلین کی لیکن میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں یہ مثال ذہن میں رکھو یہ مسئلہ بالکل مرقع ہو جائے گا واضح ہو جائے گا اگر آفتاب عالم تاپ کو مہر عالم تاپ کو خورشید جہاں کو سورج کو قوت گویائی عطا کر دی جائے بولنے لگے اور وہ یہ کہے کہ میں نے اپنی روشنی زمین میں پہنچا دی یہ بولے کون سورج سورج یہ بولے اس کو اللہ قوت گویا ہی دے دے کہ میں نے اپنی روشنی زمین میں پہنچا دی زمین پر پہنچا دی تو کیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ کرنیں یہیں رہ گئی روشنی یہیں رہ گئی نہیں روشنی سورج سے نکل کر کے زمین پر آئی لیکن اب بھی پوری روشنی سورج کے ساتھ وابستہ ہے یہی وجہ ہے سورج پھر اپنی روشنی اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور کائنات تاریخ ہو جاتی ہے تو دیکھو سورج نے وہاں سے اپنی روشنی زمین پر بھیجی لیکن روشنی اس سے الگ نہیں ہوئی ایسے ہی اگر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ میں نے اپنی روح اس کے اندر پھونک دی تو اس کا یہ تھوڑی مطلب ہوا کہ روح اس کے اندر اس سے الگ ہو کر کے آ گئی ہے اگر ایسا ہوتا تب حلول و اتحاد کی دلیل بنتی خالق الگ ہے مخلوق الگ ہے اب الگ ہے معبود الگ ہے دونوں میں بہت فرق ہے بونے بعید ہے اس کے بعد یہ فرمایا گیا قال رب بما أغويتني لو زينن لهم في الأرض ولو غوي أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين یہ بڑھ ہے اس کی دعویٰ ہے شیطان کا اللہ کے سامنے کہ تو نے مجھے اس کی وجہ سے گمراہ کیا آدم کی وجہ سے تو میں چیزوں کو بہت خوبصورت بناؤں گا دیکھو آدمی کی فطرت میں توحید داخل ہے لیکن شرک کثرت سے کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فطری طور پر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو حسن پرست بنایا ہے اچھی چیزوں کو دیکھتا ہے تو مائل ہو جاتا ہے خوبصورتی کی طرف مائل ہو جاتا ہے شیطان اس فطرت سے واقف ہے وہ یہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ انسان کی فطرت میں حسن سے محبت ڈال دی گئی ہے لہذا اب اس کو اگر گمراہ کرنا ہے تو چیزوں کو خوبصورت بناؤ تزئین کا مطلب سنوار دینا یعنی گوبر کے اوپر سونے کا ملما چڑھا دیتا ہے اور آدمی دھوکے میں پڑ جاتا ہے اندر گوبر رہتا ہے اوپر سے سونے کا پانی رہتا ہے اسی کو دھوکا کہا گیا ہے دھوکہ دھوکا کسے کہتے یہی نا کہ زہر کو تریاگ سمجھ لیا گیا یہی تو دھوکا پیتل کو سونا سمجھ لیا گیا یہی تو دھوکا ہے دھوکا کسے کہتے ہیں یہی نا کہ زہر کو تریاگ سمجھ لیا گیا دھوکا یہی تو ہے کہ پیتل کو سونا سمجھ لیا گیا شیطان کا یہی کام ہے کہ تزئین کے ذریعے خوبصورت بنا کر کے شے کو بدی کو خوبصورت بنا دیتا ہے تاکہ انسان خوبصورت دیکھ کر کے بدی کو اس کی طرف مائل ہو جائے ورنہ بد اپنی اصلی حالت میں رہے انسان کبھی مائل نہیں ہوگا تو شیطان کا جال جو ہے تزئین سے بھرا ہوا ہے دامے رنگ زمین دامے رنگ زمین بہت خوبصورت جال بچھاتا ہے وہ اور اس نے کہہ دیا کہ تیری عزت کی قسم سب کو گمراہ کر دوں گا عزت مجمعین سب کو گمراہ کر دوں گا اللہ عباد کا مخلصن صرف تیرے مخلص بندے ایسے ہوں گے جن کو میں گمراہ نہیں کر پاؤں گا اب ایک سوال یہاں ہے تیرے جو مخلص بندے ہوں گے ان کو گمراہ نہیں کر پاؤں گا حضرت آدم علیہ السلام کو گمراہ کر دیا نا گمراہ کرنے کا کیا مطلب اللہ نے کہا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا چلے گئے بہکا دیا نا بہکاوے میں آ گئے تو مخلص نہیں رہ گئے سوال یہ ہے بہک گئے تو مخلص نہیں رہ گئے جواب اس کا یہ ہے کہ بہکنے کے بعد اگر آدمی توبہ نہ کرے برائی سے نیکی کی طرف نہ پلٹے تب سمجھو مخلص نہیں ہے اگر گناہ کے احساس کے بعد غلطی کے احساس کے بعد فوراً وہ پلٹ آئے نیکی کی طرف تب بھی وہ مخلص ہی رہتا ہے مخلص وہ نہیں رہتا جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر کے اللہ کی طرف نہیں پلٹتا اور حضرت آدم مخلص تھے اسی لیے تو غلطی کے بعد فوراً رجوع ہوئے اللہ کی طرف اس کے بعد بیان کیا جا رہا لہٰو ابو آپ جہنم کے ساتھ دروازے جنت کے کتنے دروازے آٹھ وہی سات ہی تھے وہ تو روزہ داروں کے لیے ایک ایکسٹرا دروازہ بنا دیا گیا لہا سب تو ابو آپ جہنم کے سات دروازے کیوں سات دروازے کیوں میں نے جہاں تک غور کیا ہے یہ سمجھاؤں آج یہ بات لے کر جاؤ شریعت متحرہ میں قرآن حکیم میں احادیث شریفہ میں جو اصولی مہلکات بیان کیے گئے ہیں کہ سات جو اصلی ہلاک کرنے والی ہیں انسان کو اگر ان کو شمار کیا جائے تو سات کی عدد میں منحصر ہیں یعنی انسان کو ہلاک کرنے والی جو چیزیں ہیں بنیادی وہ سات ہیں اصولی مہلکات کو اگر شمار کیا جائے تو وہ سات ہیں گنو شرک ایک اصولی مہلک قطع رحم رشتہ داری کو کاٹنا قتل زنا جھوٹی گواہی ظلم بغی یہ سات چیزیں یہ اصولی مہلکات ہیں اس وجہ سے جہنم کے سات بڑے دروازے رکھے گئے ہیں چھوٹے چھوٹے دروازے تو بہت ہوں گے یہ سات بڑے بڑے گیٹس ہیں سیون گیٹس یعنی سیون ڈورس نہیں ڈورس تو بہت ہوں گے سیون گیٹس ہیں بہت بڑے بڑے دروازے ہیں اس لیے کہ شریعت متحرہ نے اصولی مہلکات ساتھ بتائیں اب جہنم کا تذکرہ ہوا تو اب جنت کا تذکرہ ضروری تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جنت جانتے ہو کیسی ہے لا ایک جگہ ایک اور صفت فرمائے گی لا یبغون عنها ہی والا دیکھو وہاں تھکن نہیں ہوگی اب آپ یہ سوال کریں گے کہ تھکن کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی جنت میں کھیتی تھوڑی کرنی ہے جنت میں آفس پہ تھوڑی جانا ہے ہاں؟ تو تھکن کیسے ہوگی آفس تو جانا نہیں ہے کھیت میں تو کام کرنا نہیں ہے تھکن کا ذکر کیسے آیا بتایا گیا کہ کبھی آدمی گھومنے لگتا ہے تفریح کرنے لگتا ہے تفریح کرتے کرتے تھک جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جنت میں صرف تفریح کرنا ہے تفرج کرنا ہے لیکن کبھی کبھی آدمی تفریح کرتے کرتے تھک جاتا ہے اللہ فرماتا ہے ہماری جنت کے اندر تفریح کرنے کے بعد بھی تھکن لائق نہیں ہوگی گھومتے رہو خوب مزے کرتے رہو خوب پارٹیاں کرتے رہو خوب کھیلتے رہو خوب کھاتے رہو ہاں، ایسا ہے وما منا بھی مخرجین یہاں آدمی کام کرتا تھک جاتا ہے دوسرے امام منا بھی مخرجن وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے یہاں دھڑکا لگا رہتا ہے کب موت آئے گی کب دنیا سے نکال دیے جائیں گے مال جو کمایا اس سے ہاتھ دھونا پڑے گا جنت میں یہ خدشہ نہیں رہے گا یہ کھٹکا نہیں رہے گا یہ خلیش نہیں رہے گی یہ اندیشہ نہیں رہے گا کہ یہاں سے نکالے جائیں گے اچھا یہ بات بھی صحیح ہے ایک آدمی ایک جگہ رہ رہے رہتے رہتے تنگ ہو جاتا ہے بور ہو جاتا ہے تو گھر سے نکل کر کے اپنے شہر سے نکل کر کے پکنک اسپاٹ پہ جاتا ہے کہیں چلا جاتا ہے گھومنے کیوں اس لیے کہ رہتے رہتے ایک جگہ تو بور ہو گیا ہے قرآن حکیم کہتا ہے ہماری جنت ایسی ہے جہاں رہو گے بور نہیں ہوگے لا یا بونا والا وہاں سے ہال کی خواہش نہیں کرے گا یہاں سے وہاں چلے جائیں ہر جگہ پکنک اسپاٹ ہے کیا ہوا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جنت ستا فرمائے جنت اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات فرمائی گئی کہ اللہ کے رحم و کرم پہ لوگ گنا کرتے رہتے ہیں اللہ بڑا رحیم ہے اللہ بڑا کریم ہے بڑا رحم کرنے والا ہے بڑا معاف کر دینے والا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا خالی میری رحمت دیکھ رہے ہو نبے بادی انی ان الغفور الرحیم میرے بندوں کو میرے حبیب بتا دو کہ میں غفور رحیم تو ہوں وہ عذابی ہو الداب العلیم لیکن میرا آداب اداب علیم ہے یہ دونوں آتے ایک جگہ کہیں میری رحمت پر ناز کرتے ہوئے گناہوں کی دلدل میں نہ ڈوب جانا نبے عبادی میرے بندوں کو خبردار کر دو انی ان الغفور رحیم میں غفور رحیم تو ہوں وہ ان آدابی ہوا آداب العلیم لیکن میرا آداب عذاب علیم ہے تو جہاں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پیش نظر رکھے وہیں اللہ کی کہاریت اور جباریت کو بھی مد نظر رکھے کہ اللہ رحیم ہے ساتھ ساتھ اللہ کہار بھی جبار بھی آگے ایک کائناتی حقیقت بیان کی جا رہی ہے وال قافل اور بھی رواسی ان تمید یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو نا یہ پہاڑ بلا وجہ نہیں اس زمین پر رکھے گئے ہیں مقصد ہے ان کا مقصد کیا ہے بتایا گیا رواسی ان تمیکم ہم نے اس زمین پر پہاڑوں کا جو کھوٹا ٹھوک دیا ہے اس کی علت کیا ہے انتمید ابھی کم کہیں یہ لے کر کے تمہیں ہل نہ جائے lest it shake with you ایسا نہ ہو کہ تمہیں لے کر کے ہل نہ جائے تمہیں لے کر ہل نہ جائے lest it shake with you کہیں تمہیں لے کر ہل نہ جائے ابھی کم یہ وجہ اس کو اس طرح سمجھو کہ کوئی جسم کوئی جسم اگر مرکز کے ارد گرد گھومتا ہو اور اس کے بیلنسنگ میں کمی آ جائے تو اس کا توازن بگڑ جاتا ہے جیسے ایک پنکھا اس میں تین بلیڈ ہیں ایک بلیڈ کے اندر اگر خرابی آ جائے اس لیے کہ ایک مرکز کے ارد گرد گھوم رہا ہے پنکھا اور تین بلیڈ ہیں اگر ایک بلیڈ کے اندر کوئی خرابی آ جائے تو پنکھا جھٹکے لینے لگے گا لرزنے لگے گا اس لیے کہ اس کی بیلنسنگ میں اس کے توازن میں کمی آ گئی ایسے ہی زمین کا معاملہ ہے the earth moves on its own axis زمین اپنے محور پہ گھوم رہی ہے نا اور جیسے ہی اپنے مرکز پر گھومنے والی کوئی شے ڈس بیلنس ہونے لگے تو نیٹ سینٹری فیوگل فورس یعنی مرکز گریز قوت فوراً مؤثر کردار ادا کرنے لگتی ہے اور وہ جسم جھٹکے لینے لگتا ہے تو اگر اس طریقے سے زمین جھٹکے لینے لگے تو تمہاری بلڈنگیں گر جائیں گی تم سیدھے چل نہیں سکتے لہذا یہ پہاڑ زمین کے لیے ویسے ہی ہیں جیسے کسی کار میں ویل بیلنسنگ کے لیے چھوٹے چھوٹے جو سیسے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کار کا پہیا اگر ڈس بیلنس ہو جائے تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے سیسے کے وہ ہوتے ہیں گولے ان کو صحیح کر دیجیے آپ اس لیے کہ وہ بھی مرکز کے ارد گرد گھومتا ہے یہی حال پہاڑوں کا ہے اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین تم کو لے کر ہل جاتی تمہاری بلڈیاں گر جاتی تم سیدھے سے چل نہیں سکتے تھے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے زمین کو بنانے کے بعد اس کے اوپر پہاڑوں کا کھوٹا ٹھونک دیا اس کے بعد یہ فرمایا ون نجوم مجھ سے خورا تم بھی امری کیا بات کہی یہ ستارے اللہ فرماتا ہے میرے حکم سے مسخر ہیں دیکھیے ایک تو ہمارا یہ کہکشانی نظام ہے سورج کے ساتھ جو پورا نظام ہے ہمارا نظام شمسی جانتے ہیں کتنا بڑا ہے یہ میتھمیٹکس کے پیمانے تھک تھک جائیں کیلکولیشن نہیں کر سکتے آپ پورا ہمارا نظام شمسی جس کو لے کر کے سورج گھوم رہا ہے ایک ستارہ ایسا ہے جس کو ہم جوپیٹر کہتے ہیں مشتری یہ پورا ہمارا جو شمسی نظام ہے اس کے حجم کے آدھا بھی نہیں ہے اللہ تبارک کو تعالیٰ نے مشتری کو کیوں بنایا ہے مشتری کو اس وجہ سے بنایا ہے سائنسدان یہ بولتے ہیں کہ آسمان سے کامٹس یعنی دمدار ستارے جو بہت خطرناک ہوتے ہیں وہ زمین کی طرف آتے ہیں اگر انہیں روکا نہ جائے تو زمین پر تباہی مچ جائے تو ان کومیٹس کو دمدار ستاروں کو روکنے کے لیے یہ مشتری بنایا گیا ہے اس کی کشش اتنی ہے بہت سارے شہابے بہت سارے کامنٹس اس کے اندر گر جاتے ہیں اور یا تو کشش شکل کی وجہ سے کشش کی وجہ سے ان کی رفتار دھیمی پڑ جاتی ہے اور پھر ان کی رفتار دھیمی ہونے کی وجہ سے فضا ہی میں گم ہو جاتے ہیں ون نجوم مسخرات ستارے یہ ہمارے حکم سے مسخر ہیں اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں دوسروں کو مرنے کے بعد بھی ان کو اپنا معبود مانتے ہیں ان کے در پر جمی سائی کرتے ہیں ان کو اپنا حاجت روا مانتے فریاد رس مانتے ہیں اموات غیر احیا یہ اموات ہیں غیر و احیا ہیں یہ دو صفتیں لائی گئی ان کی اموات کا مطلب کیا ان کو موت آ چکی ہے اچھا بات ختم تھی امواتن ان کے اوپر موت آ چکی ہے بات ختم تھی غیر و احیا کہنے کی کیا ضرورت تھی کہہ دیا گیا دے ہیو ڈائڈ وہ مر چکے ہیں فنش معاملہ ختم مر چکے ہیں آگے غیر و احیا کہنے کی کیا ضرورت تھی دے آر ڈیڈ ناٹ ا تو دے آر ڈیڈ کہہ دیا گیا ناٹ ا کہنے کی کیا ضرورت تھی they are dead finish they are dead not ا وہ مر گئے ہیں زندہ نہیں ہے تو دے آر ڈیڈ سے کام چل گیا تھا ناٹ ا الگ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی بویا مر گئے ہیں پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے ناٹ ا لائف زندہ نہیں ہے یعنی یہ نہ سمجھو کہ دنیا میں جس طرح زندہ تھے ہم مرنے کے بعد وہ ایسے زندہ ہے نہیں اس زندگی سے وہ متصف ہی نہیں ہے جیسے یہاں تم پکارتے تھے تو وہ سنتے تھے ان کو بلاتے تھے وہ آپ کے پاس آتے تھے تم ان کے پاس جاتے تھے ایسی زندگی انہیں حاصل نہیں ہے ایسی زندگی ہے جس کو تم سمجھ نہیں سکتے اسی وجہ سے دے آر ڈیڈ کے بعد ناٹ ا لائف کہا گیا اموات الغیر غیر دے آر ڈیڈ ناٹ ا لائف کوئی ایسا نہ سمجھ لے کہ وہ مرنے کے بعد ہماری دنیاوی زندگی سے متصف ہیں پتا نا ایسا نہیں ہے اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات فرمائی جا رہی ہے وہ کہ جانوروں میں تمہارے لیے عبرت ہے گائے کو دیکھ لو بھینس کو دیکھ لو بکری کو دیکھ لو جانتے ہو دودھ کیسے نکلتا ہے بھینس سے گائے سے بکری سے یہ جب چارہ کھاتے ہیں تو میدا اس چارے کو پیستا ہے پیسنے کے بعد فضلا بنتا ہے فضلے کے اوپر دودھ اور دودھ کے اوپر خون یعنی دودھ کدھر ہوتا ہے خون اور گوبر کے درمیان میدے نے چارے کو پیسا تیسرے کے بعد نیچے فضلہ ہے گوبر ہے گوبر کے اوپر دودھ ہے دودھ کے اوپر خون ہے ممبئی و ودمن گوبر اور خون کے درمیان لبن خالصن خالص دودھ اللہ خالص دودھ کیوں کہا کہ نیچے گوبر اوپر خون نہ تو خون کی ملاوٹ اس کے اندر نہ تو گوبر کی ملاوٹ اس کے اندر نہ تو گوبر ملا ہوا اور نہ تو خون ملا ہوا لبن خالص نکالتے ہیں بیچ سے کتنی بڑی قدرت ہے ہماری اللہ اور پھر جگر کیا کرتا ہے خون کو جو اوپر ہے دودھ کے شریانوں میں بھیج دیتا ہے پورے بدن میں خون چلا جاتا ہے اور دودھ کو جانوروں کے تھنوں میں بھیج دیتا ہے اور فضلہ وہیں رہ جاتا ہے گوبر کی شکل میں باہر رہا کیا قدرت ہے اللہ سبحان اللہ جس نے بنایا ہے ان جانوروں کو اس بناوٹ کے اوپر اس میکنگ کے اوپر اس ساخت کے اوپر حیرت ہوتی ہے اور بے اختیار زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصویر اور تعریف آ جاتی ہے تبھی تو کہا وہی نلکم فل انعامل عبرا دیکھو جانوروں میں تمہارے لیے عبرت ہے غور کرو دودھ تمہیں کیسے ملتا ہے اس کے بغیر تم چائے نہیں پیتے ہو ہمارا شکریہ تو کم سے کم ادا کر لو چائے پیتے وقت یہ دودھ کیسے نکلا کبھی غور کرتے ہو قرآن کہتے غور کرو غور کرو اور جانتے ہیں دودھ کیسے بنتا ہے قرآن کے نزول کے ایک ہزار سال کے بعد دریافت ہوا کہ جانور کو پیٹ میں کس طریقے کا ایک کیمیابی تعامل ہوتا ہے پھر دودھ بنتا ہے ایک ہزار سال کے بعد دریافت ہوا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا اس لیے کہ چودہویں پاری کی یہ صورت جس کی آیات کی ہم تفسیر ابھی کر رہے ہیں شہد کی مکھی کے نام ہی سے ہے نہل نہل کا معنی بی شہد کی مکھی اللہ تعالی نے اس کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ في ذلك تو لقوم يتفكرون کیا گفتگو ہے کیا بولنے کی سٹائل ہے اللہ اکبر قربان جائیے بلاغت سب ہو جائے اسلوب کلمہ پڑھنے لگے گفتگو ایسے الفاظ فرمایا گیا ہم نے دل کو انسپائر کیا دا بی ہم نے سجھا دیا اس کی فطرت میں داخل کر دیا ہے شہد کی مکھی کے کیا من الجبال یہاں دو باتیں بتائی گئی ایک تو شہد کی مکھیوں کی سردار مونس شہد کی مکھی ہوتی ہے نہ کہ نر عام طور پر کیا سمجھا جاتا تھا شیکسپیئر کی کتاب پڑھیں گے نا تو اس میں یہ پتا چلے گا وہ بتاتا یہ ہے کہ شہد میں جو نر ہوتا ہے وہ چھتے کا سردار ہوتا ہے یہاں بتایا گیا تخیبی مونس کا سیگا لایا گیا یعنی حکمراں جو ہوتی ہے شہد کی مک... شہد کی مکھی اور شہد کے چھتے پر جو حکمراں ہوتی ہے مونس ہوتی ہے وہ رانی ہوتی ہے راجا نہیں رانی ہاکی ہوتی ہے وہی انڈے دیتی ہے اور تمام کی تمام مکھیاں شہد کی حفاظت کرتی ہیں وہ بیٹھی رہتی ہے اچھا ایک بات تو معلوم ہے کہ مونس ہوتی ہے رانی ہوتی ہے دوسرے تین ہی جگہ یہ شہد کے چھتے لگاتی ہیں چوتھی کئی کوئی جگہ نہیں ہے وہ تین جگہیں بتا دیجیے مینل جیبال ماؤنٹین پہاڑ بویوتن گھر کسی کسی بلڈنگوں پر لگائے رہتے بڑے بڑے چھتے اور مما یار بڑی بڑی ٹٹیوں کے اوپر وچ یو ول ایریکٹ جسے تم کھڑا کر دیتے ہو جسے تم کھڑا کر دیتے تو یعنی بلندی تو اس میں درخت بھی آ گیا ایک تو پہاڑ ماؤنٹین شجر جیبا ربو کا مینا شجر درخت کٹیوں کے اوپر یعنی درخت اور اونچی جگہیں اس کے علاوہ شہد کی مکھی کہیں ادھر ادھر چھتہ نہیں لگاتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو بتا دیا بایولوجی اس سے زیادہ کچھ نہیں بول سکتی جتنا بتا دیا اتنا ہی ہے شہد کی مکھی کے بارے میں کہا اس کو حکم دیا انسپائر کیا کہ کھا جا کر من کلی سمرات ہر پھل سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غلط پھول سے زہریلے پھول سے کوئی قطرہ چوس کر کے آ جاتی ہے جو پورے شہد کہ چھتے کے لیے خطرناک ہوتا ہے تو فوراً رانی اس کو پکڑتی ہے اور قتل کر ڈالتی ہے مار ڈالتی ہے اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کسی ایک آدمی کی وجہ سے پوری قوم تباہ ہو رہی تو ایک آدمی کو ختم کر دینا چاہیے یہی وجہ ہے کہ پورا بدن جب خراب ہونے کو ہوتا ہے تو ایک عضو کو ڈاکٹر کاٹ کر کے پھینک دیتا ہے بڑا زبردست نظام ہے حکمرانی کا شہد کی مکھیوں کا ہاں۔ سم کلی پھر کھا من کلی سمرا تمام پھلوں سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایک پاؤنڈ شہد جمع کرنے کے لیے شہد کی مکھیوں کو چار ملین یعنی چالیس لاکھ پھولوں کا رس چوسنا پڑتا ہے تب شہد بنتا ہے تو یہ سمارات کا لفظ استعمال ہو جمع سمر نہیں سمارات چار ملین پھولوں کا رس چوسنا پڑتا ہے شہد کی مکھیوں کو تب جا کر کے ایک پونڈ شہد کا بنتا ہے جی اور ایک پونڈ شہد بنانے کے لیے رس چوسنے کے لیے جانتے ہیں شہد کی مکھی کو کتنا سفر کرنا پڑتا ہے تقریباً اس کا مجموعی فاصلہ جو وہ طے کرتی ہے ایک پونڈ شہد بنانے میں اس کورے ارض کے تین مرتبہ گھومنے کے یعنی دنیا کا تین دفعہ چکر کاٹے سفر ہو جاتے اللہ آگے فرمایا گیا یہ شفا اس کے اندر شفا ہے اب شفا کے وسیع کو مفہوم کر لیجئے ایڈز کے لیے بھی شفا ہے میں تو کہتا ہوں میڈیکل سائنس ذرا شہد کے اوپر غور کرے شفا الناس تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے اور ایک بہترین ہے اس کے اندر کوئی بھی چیز ڈال دو سڑے گی نہیں بہترین ہے یعنی یہ ایک قسم کا محافظ ہے بیکٹیریا سے اور اس کے اندر اچھے اچھے وٹامنس منرلس موجود ہیں آگے فرمایا یہ گا یقر یہ شراب مختلف نلوان بھی شفا اس کے پیٹ سے نکلتا ہے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی اس کے پیٹ سے نکلتا ہے اللہ یہ فرما رہا ہے شاید ایسے نہیں بنتا کہ شاید کی مکھی کسی پھول سے رس چوز کر کے آئی وہی تم کو دے دیا نہ اگر وہی دے دیتی تو شاید نہیں بنتا بلکہ وہ جو چوز کر کے پھولوں سے رس کو لائی ہے وہ پیٹ میں لے جاتی ہے اور پیٹ میں لے جانے کے بعد وہاں کیمیاوی تعامل ہوتا ہے گویا کہ ایک لیب ہے اس کا پیٹ ایک لیبوریٹری ہے وہاں کیمیاوی تعامل ہوتا ہے اور کیمیاوی تعامل کے بعد شہد بنتا ہے پھر اس کو اگلتی ہے تب شہد بنتا ہے یا خرجو میں بتونی اپنے پیٹ سے نکالتی ہے وہ اس کے پیٹ سے نکلتا ہے ایسے شہد نہیں بنتا ہے یہ زہریلی مخلوق اور شہد کے بننے کا ایک عجیب و غریب راز ہے کہ پھولوں سے رس چوس کر کے لاتی ہے اور زہر میں ملا دیتی ہے اس کو بعض بار شہد چمکیاں تو ایسے ہوتی ہیں اگر انہیں چھیڑ دیا جائے تو اگر آدمی پانی میں کود پڑے تو پانی میں سے سر اٹھاتا ہے تو ڈنک مارتی ہیں اس کو چھوڑتی نہیں مارتے دم تک نہیں چھوڑتی مار ڈالتے ہیں اس کو یہ خطرناک ہوتی زہریلی ہوتی تبھی تو آدمی مر جاتا ہے ان کے ڈنکوں سے یہ شفا یہ فرمائی اس کے بعد یہ فرمایا کہ فلا تذریب اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بیان کرو کیسے انسان مثالیں بیان کرتا ہے پرائم منسٹر تک پہنچنے کے لیے اس کے نیچے جو ہوتے ہیں ان کا وسیلہ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی کا وسیلہ لہذا اللہ تک پہنچنے کے لیے بزرگوں کا وسیلہ اللہ فرماتا فلا تضریب اللہ علم اللہ کے لیے کم سے کم مثال مت بیان کرو اس لیے کہ اللہ دنیاوی بادشاہ کی طرح نہیں کہ اس تک پہنچنے کے لیے کسی چپراسی کی ضرورت پڑے اس کو پکارو اللہ فرماتا ہے نہ تو تمہاری شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہے رگ جنگ سے بھی زیادہ قریب ہے ہم کو پکارو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے مثال مت بیان کرو اللہ کے لیے اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا گیا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافیدہ لعلکم تشکرون وہی ذات ہے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا تم کچھ نہیں جانتے تھے اس نے تمہیں سماعت عطا کی بصارت عطا کی عقل عطا کی تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو یہ آیت بتا رہی ہے کہ آدمی ماں کے پیٹ سے علم لے کر نہیں آتا بلکہ استعداد علم, علم لے کر آتا ہے نالج لے کر نہیں آتا فیکلٹیز آف نالج لے کر آتا ایک صاحب تقریر کر رہے تھے ارے کیا جانے یہ بہابی غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کی کراوت پیدا ہوئے تو پندرہ پارے کے حافظ تھے پندرہ پارے کے حافظ تھے قرآن کہتا ہے کہ آدمی پیدا ہوتا ہے تو ایک لفظ نہیں جانتا ہے کسی چیز کا علم نہیں ہوتا علم لے کر نہیں آتا استعداد علم لے کر آتا ہے اب جو آدمی ان استعداد کو جتنا استعمال کرے اتنا زیادہ عالم بنے گا جتنا اتنا بڑا عالم بنے گا اس کے بعد فرمایا گیا تم اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتے ہو حیرت کی بات ہے دیکھو ایک آقا ہوتا ہے غلام ہوتا ہے آقا اور غلام دونوں انسان ہوتے ہیں ایک ہی جنس کے ہوتے ہیں لیکن دونوں کو برابر نہیں سمجھا جاتا آقا آقا ہے غلام غلام ہے مالک مالک کا نوکر نوکر ہے جبکہ مالک اور نوکر دونوں انسان ہے انسانیت میں دونوں شریک ہیں ایک جنس کے ہیں تم برابر نہیں سمجھتے ان کو اب معبود میں کتنا فرق ہے پھر اللہ کے ساتھ بندے کو کیوں شریک کرتے ہو اللہ کتنی پیاری دلیل ہے اللہ لا يقدر على شيء ومن حسنا بندے کی مثال غلام کسی ہے اور اللہ کی مثال آقا جیسی ہے اور مالک اور نوکر دنیا میں تم برابر نہیں سمجھتے جو مالک اور نوکر دونوں برابر ہیں تو پھر عبد اور معبود دونوں کو برابر کیوں کرتے ہو یہ شرک کی تردید میں بڑی تاری دلیل ہے اس کے بعد بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے کہا کہ کسی حکومت کے پھلنے پھولنے کے لیے چھ چیزیں ضروری ہوتی ان اللہ بلادل ولیحسان وہی تا قربا وا پاشاہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے انصاف کا اگر انصاف کرو گے تو انصاف کا ثمرہ کیا ہے فتح و نصرت انصاف کرو گے تو تمہیں فتح اور نصرت ملے گی احسان احسان کرو گے تو نیکو نامی ہوگی تمہاری نیک نامی کا سبب بنے گا احسان وہ اتائد دل اور سلا رحمی کرو گے رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو اس کا فائدہ الفت محبت بڑھے گی وہ انہار الفاشا کر اگر تم فحشا میں جنسی خواہشات کے چکر میں پڑو گے تو تمہاری دین و دنیا دونوں برباد ہو جائے گی یہ سمرا ہے اس کا وین الفاشا ول من کر منکر مانے نامعقول بات اگر کوئی آدمی نامعقول بات بولتا ہے تو اپنے خلاف اپنے دشمنوں کو تیار کرتا ہے یہ منکر کا سمرا ہے اور آدمی اگر ظلم زیادتی کرتا ہے تو وہ اپنے مقاصد سے محروم ہو جاتا ہے گویا کسی عارف نے سچ کہا کہ اگر یہ چھ چیزیں کسی حکومت کے اندر آ جائے تو حکومت پھلتی پھولتی ہے اس کے بعد قرآن حکیم کے منزل مل اللہ ہونے کی ایک دلیل دی گئی بڑی پیاری لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا رسول کسی سے سیکھ کر کے یہ باتیں کہتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلام ہے اجمی غلام ہے عربی نہیں ہو اس سے یہ سیکھ کر کے یہ باتیں بیان کرتے ہیں انما بشر ایک آدمی ان کو سکھا دیتا ہے جواب دیا گیا لسان ساری عربی وہ غلام تو اجمی ہے اور یہ قرآن عربی زبان میں ہے زبان یار من ترکی وہ من ترکی نمی دانم یعنی یہ قرآن عربی میں ہے اور وہ جو غلام ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں انہیں سے سیکھ کر کے اسی سے سیکھ کر کے قرآن بیان کرتے ہیں وہ تو اجمی ہے قرآن تو خالص عربی میں ہے یعنی یہ پروپیگنڈا بالکل صحیح نہیں ہے ایک اجمی جو عربی زبان کو نہ جانتا ہوں اتنا بڑا کلام بلاغت نظام کیسے لا سکتا ہے اتنے حقائق و معارف رموز و اسرار کیسے بیان کر سکتا ہے آخر میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی آدمی دائی ہے دعوت دے رہا ہے تو دعوت ان طریقے سے دے ادو سبیل ربی کبل حکمت ولم عزت الحسن آسن حکمت سے دعوت دے مو عزت حسنا کے ساتھ دعوت دے اور تیسرے مجادلہ یعنی ضرورت پڑے تو بحث کرے ارباب بینش کے لیے ارباب دانش کے لیے حکمت انداز بڑا اچھا ہو سمجھانے کا انداز بہت اچھا ہو کہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے وقت اچھا چنے یہ سب حکمت کے دائرے میں آ جاتے اچھے اسلوب میں اچھے انداز میں ارباب بین کے سامنے اچھے دلائل کے ساتھ اپنی بات کو پیش کرے یہ ہے حکمت اور معزت حسنا یہ عوام کے لیے ہے سیدھے سادے انداز میں جنت جہنم ان سب کا بیان کر کے ان کو اللہ کی طرف دعوت دے اور وہ جادل بعض لوگ ہوتے بحث پر اتارو ہو جاتے یا ایسا کیسے وہ ایسا کیسے تو اگر مجادلے کی ضرورت پڑے تو پھر بحث کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ لیکن اس میں بھی اخلاقیات کو ملحوظ رکھو کہیں بھی اخلاقی اصول مجرو نہ ہونے پائیں یعنی گالی گلوچ ترشی ہوٹنگ یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے گویا دعوت کے تین طریقے حکمت معزت اور مجادلہ تو ارباب بینش کے لیے ارباب دانش کے لیے حکمت کا طریقہ عوام کے لیے معزت کا طریقہ اور اہل خصومت کے لیے مجازلت کا طریقہ یہ تھا چودھویں پارے کا خلاصہ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے واخر الحمد للہ رب العالمین